اچھا بھیا قاری صاحب جو ہیں وہ شرارتی قسم آدمی یہ ان پہ اعتماد نہ کیجیے <laughs> پہلے آپ کو بتا دیجیے کیونکہ انہوں نے یہ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں بتاتے بعد میں ہیں اور کرتے پہلے اور یہ ہم نے کہا کہ چند دوستوں سے ملانا ہے آپ ذرا چلے چلو تو ہم گئے ہیں ابھی ہیں یہ ہمارے سر پہ ٹوپی پڑوس اور وہ بھی ہے زوردار مارے کہ یعنی انہوں نے جو ہے ہاتھ یہ مار کے یہ بتا دیا کہ نہیں بولے گا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی میری بہت بڑی سعادت ہے کہ میں تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں صوفی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں لیکن یہ لقب مجھے میرے مرشد نے دیا میں اس کو گوارا کر لیتا ہوں کہ میرے مرشد کا نئے گمان ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ ان کے نئے کمان کے مطابق مجھ پر نوازش فرما دیا مجھے پتا نہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کا نہیں ہے کم ہے آواز جی۔ اس کو میں قریب کر لیتا ہوں اب جی۔ ٹھیک جی، ہے اچھا لائیے اس کو یہاں اسپیکر کے پاس رکھیے گا یا یہیں آپ حضرات پتہ نہیں مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں میں تو بالکل گاؤں آدمی ہوں آپ علماء ہیں ماشاء اللہ ہیں نہیں جی ہاں۔ نے کرام ہیں جی ہاں۔ واہ واہ میں تو اس کو اپنے مرشد کی کرامت سمجھوں گا کہ مجھ جیسے ناکارہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ حضرات کی زیارت کی شہادت نصیب فرمائی ابھی میں جو اپنے گھر سے چلا تھا دوستوں کو بھی وہاں بھی بات کی وہاں مسجد باب الاسلام جی۔ تو وہاں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ میں مرشد کی برکت سے حضرتی کا شعر ہے اس والا کا اور اس کا جو ہے اچھا شاعر اسلام شاعر مارکت حضرت عبدس مولانا شاہین اقبال جب آپ کو اتنے بڑے اللہ والے کے یہاں فیوز و برکات آپ کو حاصل ہیں تو مجھ ناکارہ سے آپ کو کیا ملے گا آپ لوگ عجیب ہیں اتنے بڑے اللہ والے ماشاء اللہ یقین ہے کہ ان کا آنا جانا ہوگا اور یہاں پہ اس کے فیوگ برکات بھی معلوم ہو رہے ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو ہنساتا اور آپ نہ ہنستے تو میں سمجھتا کہ آپ لوگ آپ لوگ کسی اہل درد سے ملے نہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے ہنستے ہنساتے جو ہے وہ تین سکھلاتے تھے یہ نہیں کہ منہ لگتا پڑا وہ خوش ہو بالکل کہ آدمی کی ہمت ہی نہ پڑے بات کرنے کی تو دین کیسے سیکھے گا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہنستے ہنساتے دین سکھاتے تھے ہنستے رہتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو وہی تو خوش منہ بنا کے بیٹھے گا جلال الدین بن کے بیٹھا رہے گا جمال الدین بن کے رہو <laughs> آپ حضرات کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ دین کی خدمت کا شرف آپ کو عطا فرمایا تو اس میں یہ چیز بہت خاص ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اور جو ہے بہت ہی محبت کے ساتھ دین کی تعلیم اور ترویج اور اشاعت محبت سے ہوتی ہے میرے محترم علماء کرام محبت کے ساتھ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جس نے زیارت کی ہو وہ یقیناً جانتا ہوگا کہ حضرت والا ایسی محبت سے مسکراتے تھے اگرچہ کسی کے داڑھی دیکھتے تھے کہ داڑھی نہیں ہے شیو کیا ہوا ہے سپنے ٹکے ہیں دنیا دار ہے اس سے بھی محبت کے ساتھ لیتے تھے کیوں کہ الخل کو و الا فسن کیا ہے وہ فحب ہے نا فحب ہاں؟ فحب الخلق اللہ یہ بھی عالم ہے الحمد للہ ہمارے دوست ہیں بھی نئے نئے سلسلہ ہوئے ہیں تو فحب الخلق اللہ من افسن و من آسنا اللہ یاری ہے نا تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کا یہ خاندان ہے ساری مخلوق تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے محبت کے ساتھ پیش آئے گناہ سے تو ہو نفرت گناہ گار سے نفرت گناہ سے نفرت ہو گناہ گار سے نفرت ہو تو ان شاء اللہ تعالی جو بات محبت کے ساتھ کہی جاتی ہے محبت کا پیٹرول جب دے دیا جاتا ہے تو وہ اسیر محبت ہو جاتا ہے پھر بھاگ کے نہیں جاتا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ دین کی اشاعت آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کیسی ہے کہ ابھی یہاں وہاں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا پہلے وہ شعر سنا جو نالائق لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی نیکی کا شرف دے دیتے ہیں تو حضرت والا نے وہاں ہرمین شریفین میں یہ شعر کہا کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یا رب یا پاپ دیکھتا ہوں اللہ والا تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا فرمایا کہ عظیم اور ملائق شرف داشتن خدرا بے از نسک بے از تک داشتہ کہ اللہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر جانتے ہیں کتے کتے سے سے بھی بدتر کیا وجہ کہ تو معاوضہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کو ایک دفعہ ظلم کا بدلہ دلا دیا جائے گا ایک دوسرے سے اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے پناہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہے نا مصحف اور وہ انسان سے معاوضہ ہوگا اس کے لیے جہنم اور جنت بھی ہے تو وہ آدمی جس سے اللہ خدا نخواستہ ناراض ہو جائے لاکھ علم کے باوجود لاکھ درسیات کے باوجود تدریس کے باوجود اور دین کی محنت اور بڑے بڑے کاموں کارناموں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہم تم سے راضی نہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو اس خوف اور امید میں کے درمیان ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان رہنا تو اللہ والے اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اپنے امال کو کسی لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو انہیں قبولیت کے لائق خوف میں رہتے ہیں معلوم نہیں قبول ہے انہیں تو قبولیت اور عدم قبولیت کا خوف یہ رہنا چاہیے تو فرمایا کہ عظیم بد ملائک شرف داشتن یہ چیز جو اللہ والوں کی ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھنا یہ ان کو ملائک سے بھی آگے بڑھنا پڑا ان کا شرف ملائک سے بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے بھی آگے انسان کا شرف بڑھانے کا یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو کچھ نہ جانتے تو یہ شعر حضرت نے وہاں پڑھا کہ کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے کو اللہ اپنے اپنے عظیم الشان گھر کی زیارت کی توفیق دی تو راستے میں حضرت کی برکت سے جب جا رہا تھا تو یہ شعر میں نے ابھی ساتھیوں کو سنایا کہ کہاں یہ میری قسمت دین کی یہ خدمت کہاں یہ یہ میری قسمت دین کی خدمت میں جاگتا ہوں یار یا باپ دیکھتا ہوں یہ آپ حضرات تو ماشاء اللہ نور ہیں میں کیا میری اوقات کیا کہ آپ سے میں خطاب کروں بس یہ کہ مرشد کی باتیں کچھ جو سنی اگرچہ میں تو بہت کمزور ہوں عمل میں لیکن آپ کو پیش کر دوں کہ بھائی اپنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو گندے پانی سے تخلیق کرنا ہے ماں کا ناپاک ہے باپ کی ناپاک نہیں اس سے پیدا فرمایا لیکن ان کی ربوبیت کا کمال دیکھیے کہ کیسی گندی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا شرف اللہ واہ واہ واہ واہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور ربوبیت کاملہ کیا ہے کہ گندے پانی سے لوتھڑا بنا پھر وہ جو تفصیل ہے اس کے بعد ایک چھ فٹ کا انسان بن گیا اب یہ بادشاہ بھی کر رہا ہے اور فراہمی مملکت بھی جو ہے چلا رہا ہے اور فوجوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے کیا کیا کام کر رہا ہے لیکن تکبر اس کو دیر نہیں دیتا یہ اگر سڑی ہوئی کھاد سے خوشبودار پھول پیدا ہو جائے تو کیا سڑی ہوئی کھاد کا کمال ہے بتائیے سڑی ہوئی چیز سے گندی ناپاک چیز سے تو گندے اور ناپاک اعمال صادر ہونے چاہیے لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کر کے کہاں پہنچا دیا بادشاہوں کا کام لے رہا ہے فوج شخص فوج کشی کر رہا ہے اور فتوحات کر رہا ہے اور علم دین کی خدمت کر رہا ہے کیا شخص حضرت میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے یہاں آفادات کے کتب خانہ ہے حضرت والا کے مواعد جو بیانات جو حضرت فرماتے تھے ان کو چھاپ کر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے یہاں بھی وہی دے دیجیے گا جی۔ وہ موبائل بچے ہوئے ہیں نا ہمارے پاس جی۔ وہ یہاں تقسیم کر دیجیے تو حضرت کے حجر شریف بہت چھوٹا سا حجرہ تھا تو اس میں حضرت والا نے ہمارے سامنے دس بارہ برس اسی میں گزارے تو دیکھو اللہ والوں کی شان کہ دس برس حضرت نے اتنے چھوٹے سے یہ آپ کا جو ہال ہے اس کا غالباً ایک بٹا تین حصہ اتنا چھوٹا اور حضرت نے تقریباً دس برس ہمارے سامنے اسی میں گزارے علاوہ تو وہ جو ہے نا حدیث پاک میں کا لسانت ول یسا ہاں، تو کی اعلیٰ تو اللہ والوں کو ان کے تقوا کی برکت سے ان کی چھوٹی سی جگہ وسیع کر دی جاتی دس برس حضرت نے وہیں لیٹے لیٹے اللہ کی محبت کی باتیں اور کیا محبت کی باتیں اور جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے اس حجر شریف میں مواعظ مواعظ حسنا لگے رہتے تھے اور حضرت نے ان مواعظ کے اوپر ایک آیت قرآن پاک کی آیت کا ایک جز لکھوا کے رکھوا دیا تھا ماں آفا بکرحاسن سنگھ سمے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکی تم تک پہنچے وہ کیا ہے وہ محض کی کیا تھا جو نیک کام ہم سے ہو جائے یہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ تمہاری تخلیق ہم نے مائع مہین دے پانی تو لیکن اس سے کوئی نیکی صادر ہو جائے سڑی کھاد سے خوشبو کا پودا پیدا ہو جائے تو ایک <laughs> ان کا کمال ہے بھائی ربوبیت کا کس چیز سے کیا نکالنا کیا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں ہے بھائی کوئی چیز تو یہ فرمایا کہ ماں اللہ بھائی تم سے اگر کوئی نیکی ہو جائے کوئی تقریر اچھی ہو جائے کوئی بیان اچھا ہو جائے کوئی دین کا کام ہو جائے کوئی خدمت ہو جائے دین کی یا طاعات کی توفیق ہو جائے عبادات کی توفیق ہو جائے نوافل کی کی جو بھی اچھا کام تم سے ثابت ہوتا ہے فمن اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا ہے اور فرمایا بما صابت من سید ہے بمن نفس جو گناہ تم کرتے ہو تمہارے نفس کی شرارت تمہارے نفس کی حلاظت تمہارے نفس کی گندے کام نیک کام ہو جائے ہماری عطا سے تو میرے محترم علماء کرام بس آپ سے ایک بات تو یہی عرض کروں گا پتہ نہیں میری یہاں بات جو ہے مجھے ایسے کہنی اتنے بڑے اللہ علیہ کا نام یہاں لکھا ہوا ہے تو میری تو ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ کچھ کہوں لیکن جو وہی بات ہے کہ جو اپنے مرشدین سے سیکھا کہ یہ قرآن پاک میں جو آیا ہے یا یہ اللہ خامن اللہ الصالحین یہ خدائی منشور ہے خدائی منشور اللہ تک پہنچنے کا خدائی منشور ہے کہ یا وہ اللہ متقن جب فرمایا کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں گرامر وغیرہ سب گرامر پہ یاد آیا حضرت والا فرماتے تھے گرامر کا مطلب ہے گرا اور مر <laughs> یعنی کسی اللہ والے کے صحبت میں اپنے آپ کو فنا مر جاؤ یعنی نفس کی جان دے تو نہیں مرو نفس کی جان دے دو تو اپنے نفس کی جان دے دو گے نفس کو مار دو گے تو تم زندہ ہو جاؤ نفس سے خدرا کچھ جہانے زندہ ہو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کو فنا کر دو کسی اللہ والے کی تربیت اللہ والا کون ہے جو متقی کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا ان اولیاء المطف قرآن کا اسلوب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ ساری چیزوں کی نفی کر دی ان اولیاء کوئی میرا ولی نہیں ہے المتقون مگر وہ جو متقی اب ایک عالم ہے اور اس اس, اس کو تقوا حاصل نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا علم اس کے کام آئے گا بھائی علم بھی ہم حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تاکہ ہم عمل کریں نا کام تو عمل آئے گا علم کی ڈگری کام آئے گی کہ آپ نے فلاں مدرسے سے ٹاپ کیا تھا دیوبند سے ٹاپ کیا تھا فلاں مدرسے سے ٹاپ کیا تھا آئیے آئیے آپ تو ٹاپ والے ہیں نہیں بھائی وہاں تو عمل کام آئے گا تقوا اللہ کی دوستی کیسے حاصل ہوگی نہ فرمایا نہ فرمایا نہ نہ ذاکر فرمایا کہ بھائی ذکر کرنے والے ہمارے دوست ہیں یہ تو چیزیں معاون ہیں ہے نا ولایت کے لیے معاون ہیں لازمہ ہیں لیکن بنیاد کیا ہے تخوا مستفل المتقون ہمارا کوئی دوست نہیں اور حضرت نے فرمایا کہ عالم ہو عامی ہو کوئی بھی ہو تقوا تو فرض ہے علم حاصل کرنا فرض کے پایا ہے اگرچہ بہت بڑی دولت ہے فرمایا کہ اگر کوئی صوفی کسی اللہ والے کوئی عام آدمی کسی اللہ والے کی تربیت حاصل کر کے اللہ والا ہو جاتا ہے تو وہ نور ہو جاتا ہے اور جو عالم کسی اللہ والے کی تربیت میں رہتا ہے اس کے ناز برداری کر لیتا ہے اپنے نفس کو مار لیتا ہے اپنے نفس کو مٹا لیتا ہے تو اس کی صحبت کی برکت سے نور نالا نور ہو جاتا ہے ایک اس کا علم کا نور اور ایک اس کی صحبت کا نور کی فنت کروں جو آپ سے بھی عرض کر دیا کہ عظیم اور ملائک شرف داشتن کہ خود شرائط ملائک سے اس شرف میں بازی لے جاتے ہیں آگے پہنچ جاتے ہیں کیسے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں تو یہ بات ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ دین تو ماشاءاللہ یہاں دینی دین ہے نور ہی نور ہے لیکن اس بات کا اہتمام کہ ما صالحین کسی کسی کو اپنا مربی اور شیخ مقرر کر لیا جائے اور ساتھ میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بھئی کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو ایسا نہ ہو کہ خود ہی بن کے بیٹھ گیا ہو جیسے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں <laughs> لیکن یہ کہ ہمارے حضرت کا ایک عجیب جملہ ہے لا خود بابا ملا بابا لہو جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا مت بنا تو کوئی اس کا بابا بھی ہو لیکن اس کا بھی بابا ہو اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جا رہا ہو دوسری شرط یہ کہ متبع سنت و شریعت بھی ہو وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن تر کے سنت جو کرے شیطان اگر سنت کے خلاف چلتا ہے اقرار کرتا ہے خطا تو ہو سکتی ہے کسی بڑے بڑے سے بڑے ولی اللہ سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حکم خطا اس وقت کے مخاطب کون سے صحابہ کا فرمایا میں کلکوم خطا اور کوئی لال ہے جو آج کھڑا کرے کہ ہم تو خطا نہیں کرتے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور میں کلکوم خطا بخیر الخطہ ہی نہ کیا عجیب بات فرمائی کہ تمہاری یہ خطا جو ہے اگر اس کو آتا بنانا ہے یہ خطا عجیب چیز ہے تمہاری کہ اس کو ہم نے آتا بنانے کا ایک ذریعہ تمہیں دے دیا توبہ یہ توبہ ایسا کیمیکل ہے کہ پہاڑوں کے برابر گنا ہو جائیں زمین سے لے کر آسمان تک گنا ہو جائیں ایک اور اللہ میرے مولا میں نے آپ کو ناراض کیا بڑی حمافت کا سودا کیا معاف کرنا دیجیے سب صاف سب صاف اور پھر سے متقی ہو گیا پھر سے متقی ہو گیا اللہ کا محبوب ہو گیا دیکھو اللہ کی شان کریمی کہ بندہ دنیا میں کسی کی اگر کوئی کوئی نقصان پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے کہتا ہے بھائی ہمیں معاف کر دو تو بڑا سیٹ کریم ہوگا کہتا اچھا جاؤ بھائی معاف کیا لیکن ہمارے سامنے نیا نا دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے تم نے ہمیں نقصان پہنچا اللہ کی کیا کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نہ صرف تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تمہیں اپنا مقرر محبوب بھی بتا اللہ ہاں۔ کیا بات ہے واہ واہ تو غرض یہ کہ وقت بھی مختصر ہے تو آپ حضرات کا قیمتی وقت ہے لیکن میں بس اتنی بات کر دیتا ہوں کہ کسی رہبر کو اپنا یعنی کسی کسی متبع سنت و شریعت کو اور کسی اللہ والے کے اجازت یافتہ کو آپ جو ہے اپنا رہبر بنا لیجیے بے رفیق ہر کے شد دردہ ہے عمر بگزش تو نشد شد آگاہ ہے آپ لاکھ علمیات پڑھ لیجئے درسیات پڑھ لیجئے تحقیقات کر لیجئے تحقیقات کر لیجئے کمزور دقائق بھی پڑھ لیجئے لیکن جب تک کسی کو اپنا رہبر نہیں چنیں گے اس وقت تک یعنی حرم الہی سے آگاہی نہیں ہوتی علم کا مقصود کیا ہے اللہ کی آگاہی حاصل کرنا بتائیے مولانا ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اللہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنا تو اگر علمیات اور درسیات اور تصدیقات اور تحقیقات کے باوجود ہم کو آگاہی نصیب نہ ہوئی تو بس خسارہ ہی خسارہ ہے بھائی اس لیے فرمایا کہ عمر و نشد آقا ہے عشق اللہ کے عشق و محبت سے اللہ کی معرفت سے آگاہی نہیں ہوگی جب تک کہ کسی رہبر کو نہ چنو ہاں، تو اور فرمایا کہ پیر باشد نردبان آسما پیر جو ہے اللہ کی سیڑھی ہے اللہ کی سیڑھی نردبان آسما نردبان سیڑھی کو کہتے ہیں فارسی میں آپ حضرات میں سے فارسی جانتے ہی ہوں گے فارسی پڑھاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ شب یہ تو نیند میں ہیں تھکن میں ہیں کچھ ہل بھی نہیں رہے تو مطلب یہاں فارسی سمجھتے ہیں ہے یہ نہیں سمجھتے اچھا تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل یہاں تو ہم فرینچ میں بات کر رہے ہیں <laughs> بھائی یار کچھ تو ہماری عزت رکھو کرتے عزت کے لائق نہیں ہیں کچھ ہاں ہوں تو کرتے رہو بھائی پیر علاقے میں دبانے آسمان پیر جو ہے جو صحیح مطلب سنت و شریعت ہے اللہ والا وہ اللہ کی سیڑھی ہے بھائی تیر باشد نردبان آسمان آسمان تیر از کے گردک ار کمان تیر تو جب کام کا ہوتا ہے جب کمان میں چڑھایا جاتا ہے اگر کمان ہی نہیں ہوگی تو تیر میں کروڑوں کا موتی لگاؤ اور کروڑوں روپے کا تیر ہے بہت ہی عمدہ بالکل سیدھا اور جو ہے وہ کمان تو ہے ہی نہیں تو وہ تو وہیں بنا رہے گا بھائی تو تیر جو ہے کمان کمان ہوتا ہے اور اپنے ایک بات اور کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ میرے مرشد فرما دیتے کہ جب کسی کو اپنا بڑا بڑا چنو شیخ بناؤ یا اپنا مربی بناؤ اور مربی تو فرمایا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کسی نے کسی عالم نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو ہے ذکر اذکار سے جب کام بنتا ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے کسی شہر کو بنانے کی کیا ضرورت ہے فرمایا کام تو ذکر ہی سے بنے گا لیکن تلوار کاٹتی جب ہے جب سپاہی کے ہاتھ میں یعنی کہ ذکر و اذکار اور اپنے معمولات کو شہد کی رہبری میں چننا چاہیے شہد کی رہبری سے طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی رہنمائی مگر بات میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا ہاں بات یہ کہہ رہا تھا کہ فرمایا کہ جب کسی کو اپنا بڑا چن لو تو اس کے بعد یعنی چننے سے پہلے تو خوب چھان پٹک کر لو کہ یہ بندہ صحیح ہے کہیں جالی چکر تو نہیں ہے اور جب چن لیا تو پھر اس کے بعد اس کی اس کی رائے میں اپنی رائے کو بالکل فنا کر دو اور اپنے آپ کو کچھ نہ جانو اگر کہ وہ عالم نہ بھی ہو دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم کہاں تھے مشہور ہے حضرت عالم نہیں تھے لیکن کتنے بڑے بڑے علماء نے حضرت حاجی صاحب سے تعلق کیا مولانا قاسم نانتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مولانا شاہ اشف علی صاحب تانوی مجد انہوں نے تعلق کیا کہ نہیں کیا اور کیا بات فرمائی سبحان اللہ حمدی فرمایا مولانا قاسم ننولی رحمۃ اللہ نے کہ حاجی صاحب سے تو ہم ان کے علوم ہی کی وجہ سے بیٹھے غیر عالم کو کہہ رہا ہے تبڑا عالم کیا کہلاتے تھے مولانا قاسم نانتوی شیخ الاسلام ہے نا حجت الاسلام اور مولانا گنگوئی کیا کہلاتے تھے خطب العالم اور انہوں نے صحبت کس کی اٹھائی اور کس سے تعلق کیا غیر عالم سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور کسی نے کہا حضرت حاجی کسی بدتمیز آدمی نے حضرت حاجی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی کہ ہم کو حیرت ہے کہ آپ سے اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس کیا رکھا ہے جو یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور حاجی صاحب کی فنائیت دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے عزیز کہ حاجی صاحب کی فنائیت دیکھو فرما رہے ہیں کہ جتنی تم کو حیرت ہے اتنے بڑے بڑے علماء میرے پاس آ رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے حیرت ہے کہ یہ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں <laughs> یہ علم لدنی اللہ تعالیٰ غیر سے پلاتے ہیں پھر بینی اندر خود علوم انبیاء مولانا فرما رہے بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب ہو بے معید ہو اس کا کہ تم اپنے اندر علوم انبیاء دیکھو گے بغیر کتاب کے اور بغیر کسی استاد کے تم اپنے اندر علوم انبیاء معلوم کرو گے کیا کیسے کسی کسی اہل اہل دل کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرو اپنی رائے کو فنا کرو اور وہ بات جو میں آپ سے عرض کرنے والا تھا آخری وہ یہ ہے کہ بھائی جب کسی کو اپنا بڑا بنا دو تو اپنے کتنے بھی علمیات ہو اس کو ٹرین سمجھو ٹرین اور جو اپنا مربی ہے اس کو ہوائی جہاز اور میں کہ ٹرین کتنی بھاری ہوتی ہے کتنی لمبی چوڑی ہوائی جہاز سے کئی گنا بڑی اور کتنی بھاری کتنا لوہا ہوتا ہے اس میں اور مگر اور ہوائی جہاز کتنا چھوٹا ہوتا ہے ہے نا لیکن ٹرین اگر جدہ جانا ہو تو ٹرین کتنے دن میں پہنچے گی اور ہوائی جہاز میں جانا ہو تو چند گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں ہے نا تو یہ ہے کہ پیر کو یہ سمجھو کہ پیر جو ہے میرا جو ہے وہ بس یہ ہاتھ پکڑا کہ جس کو کہتے ہیں مجھے سہل ہو گئی مندر کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رکھ کے کہ تیر جو ابھی عرض کر رہا تھا تیر گرد تیر پکڑا کے گرد دست رہا میرے عزیزوں پیر کو جو ہے اپنا کمان سمجھو کہ ہمارا تیر جب کام کا ہے جب ہم کمان میں چڑھے ہیں کہ پیر جو آپ کی رگڑائی کرے گا اور چمکائی کرے گا اور صفائی کرے گا اخلاق رضیلا سے کتابیں پاک نہیں کرتی اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیر صفا سنی چکے ہیں میں تو اپنا تکرار کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ زر سے پیدا زر مانی دولت نہ پیسے سے دین کی دولت حاصل ہوتی ہے اور نہ کتابوں سے ہوتی ہے نہ بازوں سے ہوتی ہے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے نظر سے یاد آ گیا خواجہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں ارے یہ جو ناپاک شراب پیتے ہو یہ تو گناہ گارانہ فاطقانہ اور اللہ سے دوری کی زندگی ہے تم کیا پیتے ہو ارے آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں اللہ والوں کی آنکھوں سے اللہ کی محبت کے شراب کے جام جام جام جام پیے جاؤ پھر بھی تش نہیں رہو گے کیونکہ اللہ کی محبت تو لامحدود ہے بھائی تو اپنے علوم کو اگر کام بنانا مفید بنانا ہو کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ یہ علمیات اور درسیات حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی عالم بعمل بنائے اور اللہ والا بنائے تو اس اس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے علمیات کو ایک طرف رکھ دو اگر فائدہ اٹھانا ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسے ہی رہنا ہے تو بھائی یہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ جو ہے پھر چندے مانگنے لگے چندے مانگنے گھر گھر جانا پڑتا ہے کھالے مانگ رہے ہیں جنہوں نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی اپنے نفس کو فنا کر کے تعلق اللہ کی دولت حاصل نہیں کی اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا اللہ سے اللہ کا درد دل اللہ کی محبت حاصل نہیں کی ان کو آج جو ہے قربانی کی کھالوں کے لیے ذریعہ و خوار ہونا پڑا تو ایسا کام نہ کرو میرے دیکھو جو آکم الحاطمین ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھو اسی سے مانگنا سیکھو اور اس کے دیے ہوئے پر کناز کرنا سیکھو اور یہ آئے گا تبھی جب کسی اہل دل کی صحبت میں اپنی اپنے نفس کو فنا کر دیا تو یہ ہے جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا دیکھو کہ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں اور اس مٹنے کا ان کو کیا انعام ملا بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا مسٹر کو بڑے بڑے علماء نے پیر بنایا تو آپ تو ماشاء اللہ دین ہو آپ کا علم اور صحبت کا نور مل کر نور نالا نور ہو جاؤ گے انشاءاللہ شاء اللہ یہی ہے کہ کسی اہل دل کی صحبت میں اس کو فنا کر اس کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح مت دیں اپنے علمیات کو بھی ترجیح نہ دیں ہاں اگر خلاف شریعت کوئی کام ثابت ہو کہ بھئی یہ تو بشر ہے پیر بھی انسان ہے نا تو وہ غلطی تو کر سکتا ہے تو اس کو انتہائی ادب کے ساتھ حضرت حاجی صاحب نے کوئی مسودہ لکھا مولانا قاسم نانسوی کو دیا کبھی اس کو دیکھ لو تو اس میں ایک جگہ کہیں کوئی صحب صحب نظر آیا ان کو تو انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اپنے اوپر لے گا یہ نہیں کہا آپ نے غلط تیر کا ادب یہ اطلاع تو کر لے اگر خلاف میں شریعت دیکھے کوئی بات اطلاع کرے دین کا معاملہ ہے دین سے قیمتی کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے اس کے اندر پہرایا ادب کرو کہ حضرت یہ لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو اگر وہ اللہ والا پیر ہوگا اس سے ضرور رجوع کرے گا اور اگر اللہ والا نہ ہوگا تو نہیں کرے گا تو غرض یہ کہ بس اتنی بات چلو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات سے ہم سے بھی اور آپ سے بھی وہ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا ہم سے بھی اور آپ سے بھی دین کی خوب خدمت شرف قبولیت کے ساتھ اور یہ ہنسنا ہنسانا جو ہے نا یہ ایک تو یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ خوش آ بھی کے ساتھ ملنا ہے تو یہ بھی یہ بھی دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے صدقہ ہے مسکرا کر ملنا اور جو ہے میرے حضرت نے ایک دفعہ ایک بات فرمائی تھی بات تو طویل ہوتی جاتی ہے یہ مرض ہے کہ میں کم بات نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہے آپ لوگوں کا قیمتی وقت ہے مگر مزے کی بات ہے یہ میں سنا دیتا ہوں اس کے بعد تو بھاگوں گا حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت والا ہمارے ہر ایک کو یہی فرماتے تھے کہ مسکراتے رہو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت منہ پھیلا رہے مقصد یہ کہ جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو اچھے طریقے سے ملو تو اس میں کسی میں شیخ چننے کے متعلق بھی نصیحت ہے تو ایک صاحب سے حضرت نصیحت فرما رہے تھے کہ گر انارے خرید خندان خندان ہی خورم سمجھ گیا گئے گر انارے می خرید خندان ہی خورم آپ سمجھے سر اچھا آپ تو کیا مطلب ہوا اس کا کتنے پیشانی کے ساتھ خریدو نہیں انار خریدو تو کھلا ہوا انار جو بڑا انار ہوتا ہے نا کنداری وہ جب کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ میٹھا ہے پکیا کھل جاتا ہے پھل کوئی بات نہیں ہے تو زبان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ نصیحت ہے کہ جب انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو بھرے ہوئے دانے اس کے نظر آ رہے ہوں تو یہ اس میں نصیحت ہے مولانا رومی کی کہ جب شہر چنو تو کچھ ذرا ہنستا مسکراتا بھی ہو باٮٔی گستانی بنا نہ بیٹھا ہو کہ آدمی مریض کی ہمت ہی نہیں کہ پوچھیں کیسے جلالی آدمی ہے تو اس کے قریب جانے سے ڈر لگا <laughs> تو ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اس کا دوسرا مصرا کیا ہے اس شیر کا دوسرا مصرا کیا ہے اور گھر کا دوسرا مصرا کیا ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی شہر جتنی بات کہتے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو اسی طرح استاد آپ کے استاد ہیں جتنی بات کہتے ہیں اسی کو کافی سمجھو اور استاد کی کبھی شکایت نہ کرو استاد کی کبھی بے دبی نہ کرو علم میں برکت آتی ہے استاد کے ادب سے جا کر استاد کا جتنا ادب ہوگا علم میں اتنی برکت ہوگی ہاں؟ تو شکایت بھی نہ کرو تو غرض فرمایا کہ جب جو بات جتنی کہہ دے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے دوسرے مصر کی آپ کو کیوں تلاش ہے جبکہ میں آپ کو سکھانا جو چاہ رہا ہوں آپ نے سیکھ لیا مقصد حاصل ہو گیا کہ جب کسی شہر کو چنو تو ذرا ہنستا مسکراتا ہو کھیلتا کھلاتا تاکہ انسان کی اتنی تو بے تکلو بھی ہو کہ کچھ سوال جواب کر سکے تو اس پہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک شاعر تھا وہ شرابی ہوا تھی تو اس نے جو ہے تو شراب اتنا پیتا تھا لیکن ایک وقت آیا اس پہ بڑی تندرستی آ گئی و پاپا آ گیا پیسہ نہیں ہے کہاں سے پیے تو اس نے سوچا چلو وہی ہی شروع کر دیں تو اس نے غسل وغیرہ کیا باقی حاصل کر کے وضو کیا مسجد چل دیا مسجد جا کے ابھی چار سنتیں زور کی ادا کی کہ اتنی دیر میں کوئی اس کا شاگرد آ گیا اور اس نے اس کو ہدیہ دیا نقد تو اس نے اسی وقت وہ ہدیہ جیب میں رکھ کے جوتے اٹھائے اور مسجد سے جانے لگا تو کسی دل جلے نے کہا کہ ظالم کتنے برس بعد تجھے اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہے سنتیں پڑھی فرض تو پڑتا جا اس نے کہا کہ میں فرض پڑھ کے کیا کروں اللہ میں نے سنتی سے کام چل گیا میرا <laughs> میرا تو سنتی سے کام چل گیا شہر جتنا بتلا دے بھائی استاد جتنا بتلا دے اس کو کافی سمجھو اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اس کو اپنی کمزوری پر معمول کرو اور بہرحال کچھ بھی لو کہ استاد جی ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ دوبارہ سمجھا دیجیے تو بس ٹھیک جی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اللہ نے جو یہ شرف عطا فرمایا آپ حضرات کی زیارت کا تو مجھ کو مجھ کو اللہ تعالیٰ اس سے مستفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اپنے اولیاء کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا فرقلی کی عبادی وقلی جنت کہ پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں مول گول نہیں چاہیے ارے ظالم تم تمہارے جو ہے نکاح کے وقت تم کس کو بلاتے ہو کسی منڈے کو بلاتے ہو ارے جب جب جنازہ پڑھاتے ہو تو کسی گاڑی والے کو ڈھونڈتے ہو کہ منڈے کو بلاتے ہو اور وہاں بھی تمہارا کام جو ہے بغیر اولیاء کے نہیں چلے گا فاروق علی اللہ فرمانے پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ یہاں بھی تمہیں تمہاری گردن موڑو کے وہیں جانا پڑے گا <laughs> یہ اولیاء اللہ کی پارٹی مولویوں کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے وہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سب جو ہے تو میں یہ پہلے ادھر آؤ روڑ کے کہیں گے ادھر آؤ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت میں قیامت میں اور جنت میں اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرمائے اور دخول اول ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں نصیب فرمائے آخر الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی مجھے مگر یہ قالی صاحب کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کریں گی آپ کی شفقت وہاں سے ہمیں لے کے چلے چند دوستوں سے پانچ منٹ کی ملاقات کرنی اور آدھا گھنٹہ تو میں نے لے لیا آپ کا اور جو ہے یہ وہاں سے چلے ہم کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں آپ آ جائیے ہمارے ساتھ اور یہ کہ آگے چلے گئے کہ نظر ہی نہیں آ رہے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ پہلے زمانے میں ویسپا ویسپا تو سب جانتے ہوں نا اسکوٹر پہلے ایک لمبریٹا بھی ہوتی تھی میری عمر چھپن سال ہے اس لیے میں نے دیکھا ہوا لمبریٹا کہلاتی تھی وہ ویسپا سے بھی لمبی ہوتی تھی تھوڑی سی اس کا جو پیچھے ٹائر لگا ہوتا نا کھڑا والا اس کو لیٹا اس میں لیٹا ہوا لگتا تھا تو اور لمبی ہو جاتی تھی اور اس پہ چار بچے اور بیوی وغیرہ سب اس پہ پوری خاندان اس پہ آ جاتا تھا <laughs> تو ہمارے ایک رشتے دار اس لمبریٹا پہ جا رہے تھے رات کے وقت کام پہ سے واپس آ رہے تھے پیچھے ان کے ابا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ابا گر بھی گئے کھا کے اور ان کو خبر ہی نہیں ہے چلے چلے جا رہے بہت دور جا کے ان کو پتا چلا کہ ابا تو گر گئے پیچھے نہیں پھر واپس پلٹے اسی طرح ہمیں چھوڑ کے چل دیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ